اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد أوسط آخر معزز اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں ان نعمتوں میں اللہ نے ہمیں جو صحت دی ہے اور اللہ نے ہمارے جسم کے جو اعضا کو صحیح سالم بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے حدیث پاک میں سرور کونین آحائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تین چیزوں کو تین چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کو فرمایا ان میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو جب بیمار ہو گئے تب پتہ لگے گا کہ صحت کیا قیمت رکھتی ہے پیروں کا ہاتھوں کا آنکھوں کا کانوں کا زبان کا صحیح سالم ہونا اللہ کی بڑی عظیم الشان نعمت ہے آج سوائے ماتم کے رونے کے گیلا کرنے کے شکوا کرنے کے ہمیں کچھ نہیں آتا میری قسمت پھوٹ گئی قرضوں میں ڈوبا ہوں پریشادیوں میں ڈوبا ہوں اولاد صحیح نہیں ملی بیوی صحیح نہیں ملی گھر راس نہیں آیا پڑوسی راس نہیں آیا یجمان راس نہیں آیا مالک مکان راس نہیں آیا یہ کہتے کہتے جوانی سے بڑھاپے میں ہم نے قدم رکھ دیا بچپنے سے جوانی میں ہم کود پڑے صرف یہی شکوے شکایتیں کرتے ہوئے ایک بزرگ کڑاکے کی گرمی میں جب لو چل رہی تھی اور سڑکوں کی تپش کی وجہ سے پیروں میں ورم آ رہے تھے دل میں یہ دائیا پیدا ہوا کہ میں مسجد جاؤں دو رکعت سلاط الحاجت نماز پڑھوں اللہ سے دعا کروں اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نمک بھی اللہ سے مانگنا چاہیے چپل کے جو تسمے ہیں وہ ٹوٹ جائیں تو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے ہم نے اس میں تقسیم کر رکھی ہے میڈیم کلاس ہے نچلی کلاس ہے اور سپر ڈیلکس کلاس ہے جب بڑی بڑی مصیبت آئے گی تو مانگیں گے اللہ سے کپڑا تو مل جاتا ہے بیپار چل رہا ہے مقدمہ دہشت گردی کا لگا ہے بچے کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے تب اللہ سے مانگیں گے یہ بیکار کا سر کا درد پیٹ کا درد پوری دنیا کو آتا ہے کیا مانگیں گے جب برین ٹیومر ہو پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے میدا خراب ہو جائے خون کی الٹیاں آئیں حضرت دعا کیجیے دعا کیجیے تب آہا نے فرمایا کہ نمک کی کمی ہونے پر بھی اللہ سے سوال کرو فسطین باللہ اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو چپل کا تسمہ ٹوٹ جائے تعلیم یہ دی گئی کہ اللہ ہی سے مانگو ہر چیز اللہ سے مانگے آپ تو یہ بزرگ گئے راست مسجد کے زینے پر سیڑھیوں پر دیکھا کہ ایک فقیر ہے پیروں سے معذور ہے بے ساکی لگا کر روٹی کی بھیک مانگ رہا ہے اب یہ گئے تھے جوتوں کا سوال کرنے اللہ کا شکریہ ادا کیا ندامت کے آنسو بہائے اے اللہ میرے آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑ گیا تھا اے اللہ دنیا کی دولت ہرس لالچ نے مجھے تباہ کر دیا تھا برباد کر دیا تھا اے اللہ معاف فرما دے میں چپل اور جوتے کا سوال کرنے آیا وہاں مسجد کے زینے پر دیکھا تو ایک آدمی چپل جوتا کیا پہنتا پیروں سے معذور بیساکی پر چل رہا تھا کم سے کم اتنا تو نہیں کیا مجھے پیروں سے میں چل سکتا ہوں دوڑ سکتا ہوں مولا میری غلطی کو معاف کر دے دنیا کے معاملے میں آدمی اپنے سے نیچے کو دیکھے آنکھوں والا اندھے کو دیکھے کرائے کے مکان میں رہنے والا کیڑے مکوڑوں کی طرح فٹ پاتوں پر سونے والے فقراء کو دیکھے سادہ مکان میں رہنے والے سلم ایریا میں رہنے والوں کو دیکھے پیمن لگے کپڑے پہننے والے ٹاٹ اڑنے والوں کو دیکھیں سیدھی سادی غذا کھانے والے روٹی آتی ہے پیاز کی دلی اور نمک کی دلی آتی ہے مرچ کے ٹکڑے آتے ہیں یہاں بیگم رونے لگی یہاں میاں رونے لگے یہاں اولاد نے دلاسا دیا بھول گئے آخا کے گھر میں نبے دن چولہا نہیں جلا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی پوری پونجی اور پورا ساسہ جب ابا حضور گھر تشریف لائے تھے ایک سو کے روٹی کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا یاد کریں ہاسپٹلوں کے ان مناظر کو کہ منہ سے کھانا نہیں کھا سکتے ان کے نلڈے کو پھاڑ کر پائپ ڈال کر لکوڈ داخل کیا جاتا ہے تاکہ ان کی نبز باقی رکھے اور دل کی دھڑکن باقی رہے اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی کافروں مشرکوں نرسوں سسٹروں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کر مجبور کی زندگی گزارنے سے بہتر مولا تیرا شکر ہے پوری قوت کے ساتھ بسم اللہ والا برکت اللہ اللہ تیرا نام ہے اور تیری برکتوں سے کھاتے ہیں جیتے ہیں علماء نے فرمایا ایک نوالا جو مسلمان اور انسان کے ہاتھ میں آتا ہے تین سو ساٹھ افراد کی محنتوں کے بعد آتا ہے بادل نے اس پر محنت کی سورج نے اس پر محنت کی چاند نے اس پر محنت کی زمین نے اپنی وٹامنز دی ہواؤں نے اپنی طاقت دی کسان نے اپنا کام کیا کھاد نے اپنا کام کیا درخت پودے نے اپنا کام کیا پھر اس کے بعد ریٹیل والے کے پاس گیا ہول سیل والے کے پاس گیا فلاں کے پاس گیا فلاں کے پاس گیا تین سو ساٹھ محنتیں ایک نوالے پر لگتی ہیں تبھی تو آخا نے فرمایا کہ فراغت کے بعد پوری تندہی کے ساتھ اور پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ کہو الحمد للہ وسخانا گلوں کی زندگی شکووں کی زندگی اور اپنے سے اوپر والوں کی زندگی یہ جو عادت ہے یہ عادت یہ گھر کی ٹی وی کی لانت کی وجہ سے یہ میڈیا کی وجہ سے اور یہ فلموں میں کام کرنے والے جو حرام زادے ہیں زانی ہیں بدکار ہیں انہوں نے زندگی کے اسٹائل کو بدلنا چاہا اور لائف اسٹائل کو انہوں نے متمدن کرنے کے چکر میں اعلی کرنے کے چکر میں رشوتوں کو عام کیا چوری کو عام کیا اللہ نے میری آمدنی متعین کر دی ہے لیکن میں اپنی بیوی کے فلمی تقاضے پورے نہیں کر سکتا میں امام ہوں میری تنخواہ ایک درمیانی درجے کی ہے اب نہیں کر سکتا عملیات کی دکان کھول لی مدرسے کی دکان کھول لی چندے کی دکان کھول لی ایک آدمی سر بھی کھجاتا ہے یا کمر کھجاتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ مجھے کوئی ہدیہ دے گا کوئی مجھے تحفہ دے گا یہ سب لانت اسی یہودی ٹی وی چینل کے ذریعے سے اور اسی عیسائی میڈیا کے ذریعے سے آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوئی ہے اللہ کی ان نعمتوں کے اندر کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے آنکھ ایک منٹ نہیں پندرہ سیکنڈ دس سیکنڈ اس آنکھ کو بند کر کر دیکھیے پوچھیے گا سورج کیا ہوتا ہے گلاب کا رنگ کیسے ہوتا ہے پوچھیے گا کہ اب دن ہے یا رات ہے پوچھیے گا کہ بیگم صاحبہ گوری ہیں کالی ہیں پوچھئے گا کہ اب اس مسجد کا رنگ روغن کیسا ہے خدا بند خدوس کی کروڑوں نعمتیں پندرہ سیکنڈ اللہ آنکھ کی روشنی کو چھین لے آپ کچھ نہیں بتا سکتے کہ چاند کیا ہے سورج کیا ہے ستارے کیا ہے پھول کیا ہے کمل کیا ہے اور کچرا کیا ہے گوبر کیا ہے ہرگز آپ اس کے رنگ کو نہیں بتا سکتے ناک کی بو کی قوت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیں آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا اچھی خوشبو ہے اتر کیا ہے اور بدبو کیا ہے چیز آپ نہیں بتا سکتے اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم و شان نعمت ہے اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ اندھا پیدا ہوا اس آدمی سے پوچھو جو آن تو رکھتا تھا چیچک نکلنے کی وجہ سے پہلے آنکھ چلی جاتی تھی یا کسی حادثے کی وجہ سے اگر اس کی آنکھ چلی گئی ہو یا چشمہ لگاتا ہو اور چشمہ نکال کر اسے چیزیں اس کو دھندلاتی بھی نظر آتی ہو آپ اس سے پوچھئے کہ آنگ کی قیمت کیا ہے اس آنگ کی قیمت اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم الشان شان رکھی ہے اس کا شکریہ صرف اس کا بل اور اس کی کرنسی صرف یہ ہے اللہ نے جہاں اس کو استعمال کرنے کے لیے کہا وہاں ہی یہ استعمال ہو تو اللہ فرماتے ہیں لئن شکر تم ل اگر تم شکریہ ادا کرو گے اور نعمتوں سے میں نوازوں گا اللہ نے اسی آنکھ کے ذریعے سے قرآن دیکھنے کا حکم دیا باپ کے چہرے کو اگر کوئی محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے حدیث پاک میں آقا نے فرمایا اللہ اسے حج مبرور کا ثواب مرمت فرماتے ہیں یہی آنکھ ہے کہ علماء اولیاء اور صلاح کے چہرے کو کوئی دیکھتا ہے آخا فرماتے ہیں گویا اللہ کے کعبے کو وہ دیکھ رہا ہے آخا فرماتے ہیں اگر کوئی طواف بھی نہیں کر رہا ہے کوئی صحیح بھی نہیں کر رہا ہے کوئی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا ہے محض اللہ کے کعبے کا دیدار کر رہا ہے اور زیارت کر رہا ہے اللہ کی دس رحمتوں کا وہ مستحق ہو جاتا ہے یہی تو آنکھ ہے اللہ کے کعبے کو دیکھ کر دس رحمتیں مل رہی ہیں باپ کے چہرے کو دیکھ کر حج کا ثواب مل رہا ہے یہی باپ ہے آنکھ ہے کہ اولیاء سلحا اور علماء اچیا ان کے چہروں کو دیکھ کر گویا اللہ کے کعبے کو دیکھا جا رہا ہے یہی آنکھ ہے جس سے حق کو باطل کی تمیز کی جا رہی ہے اسی لیے بڑی سخت پہرے اللہ نے لگا دیے یہ میری عظیم الشان نعمت ہے اس سے تمہاری زندگی کے اندر کھرے کھوٹے کا فرق حق و باطل کا فرق اور بڑی زندگی کی نعمتوں سے تم لطف اندوز ہو سکتے ہو اس لیے خبردار خبردار کہ یہ آنکھ جو زنا کے دروازوں کی طرف جائے غیر محرم کی طرف جائے برائی کی طرف جائے اور گناہ کی طرف جائے معصیت کی طرف جائے اللہ نے پہرے دونوں طرف لگا دیے البلی یا من ساری مومنوں اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو اگلی آیت میں کہا وقل مینار یا سوری اے مومن عورتوں مردوں ہی کی طرح تم پر اپنے آنکھوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ نے دنیا میں بڑا عجیب و شاہ عجیب و غریب معاملہ فرمایا ہے السان و حریث و مما منیا عرب کا ایک مخولہ ہے کہ آدمی حریص ہوتا ہے اس کی طرف جس کو وہ منع کیا جاتا ہے اللہ نے حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام وسلام کو کہا ساری جنت تمہاری اور جنت کی نعمتیں تمہاری ولا تقربہ شرا لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا اب وہ درخت ہی ان کو اکسانے لگا کیا ہے اس کے اندر کیا خاصیت ہے آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں بیان سن رہے ہیں میں اگر یہ کہوں کہ آپ اپنی پیٹ کی طرف اس آدمی کو نہ دیکھیں اس درخت چڑھتے ہوئے ریچھ اور بھالو کو نہ دیکھیں آپ کے دل کے اندر وسوسہ آئے گا آپ برابر بیان سن رہے ہیں لیکن جب منع کر دیا جائے گا تو منع کرنے کے بعد ایک چوری کی نگاہ سے صحیح آپ دیکھ لینا چاہیں گے یہ انسان کی طبیعت ہے اللہ نے مردوں کو عورت دیکھنے سے منع کیا عورت کو مرد دیکھنے سے منع کیا دنیا کی کسی شے میں دنیا کی کسی آپس کی دو چیزوں میں درخت اتنا زمین کے اندر رہتا ہے شاید درخت کو زمین سے اتنی محبت یا زمین کو درخت سے اتنی محبت پانی بہتا ہے ندی بہتی ہے دریا رہتا ہے تالاب رہتا ہے زمین میں شاید پانی کو زمین سے زمین کو پانی سے بلکہ بادل کو برسات سے برسات کو بادل سے اتنی محبت نہیں اتنی کشش نہیں اور اتنا کھچاؤ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان رکھا ہے بلکہ عورت کے جسم پر بجنے والے گھنگرو اور اس کے زبان کی جو ہے مٹھاس اور اس کی بنگڑیوں کی کھن کھناہٹ اور اس کے زیور کی اور پازیب کی گنگناہٹ انسان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اسی لیے قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ولا تبرج نہ تبرجل جہلی اوٹا کہ زمانے جاہلیت کی بناؤ سنگار کر کر تم جو ہے اپنا مظاہرہ نہ کرو ایک طرف اللہ نے دونوں میں خوب کشش رکھی دونوں میں خوب میلان رکھا دونوں میں خوب جذبات کو بھڑکائے وہ اس کے بغیر نہیں یہ اس کے بغیر نہیں اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے منکرات کے پہرے لگا دیے قرآن شریف کا نگاہوں کی حفاظت کا سورہ نور کا پہرا اللہ نے لگا دیا لوگ کہتے ہیں اللہ نے خود طلب کو پیدا کیا اللہ نے خود جذبات کو پیدا کیا ہاں بھائی گنا تو اسی بچنا اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی گنا کرنے پر قادر ہو اور پھر وہ گنا سے بچے تب نہ کمال کی بات ایک اندھا یوں کہے اجی میں غیر محرم لڑکی کو نہیں دیکھتا اور آدمی جس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں منڈوں سے آکسیڈنٹ کے اندر وہ یہ کہے اجی میں کسی ظالم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا جب تیرے ہاتھ مونڈوں سے ٹوٹے ہوئے اور ایک فقیر اور ایک غریب ایک طاقتور کو اور ایک بادشاہ کو ایک حاکم کو بیت الخلا کرتے کرتے بیڑی کا کش لیتے ہوئے جا تجھے معاف کر دیا کیا معاف کرے گا کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے آدمی قدرت رکھے انتخاب لینے پر بدلہ لینے پر گناہ کرنے پر اور پھر وہ بچے تو کمال کی بات ہے اسی لیے اللہ نے دونوں طرف جذبات پیدا کرے اللہ نے دونوں طرف میلان کو پیدا کیا مینگنیٹ لوہے کو مقناطیس لوہے کو ایسے نہیں کھینچتا جیسے مرد عورت کو عورت مرد کو پیٹرول میں آگ اتنا جلدی نہیں لگتی جتنا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان آگ لگتی ہے اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ایسی چیزیں پیدا کی تو قرآن شریف میں سور بقرہ کی جو آخری آیت ہے اللہ نے فرمایا لا اللَّهُ نفسن اللہ وسا کہ ہم کسی انسان کو اس کے بس سے بڑھ کر ہم تکلیف نہیں دیتے بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ہر آئے دن ایک نیا وظیفہ دے رہے پہلے تو کہا سورہ یاسین پڑھو سور واقعہ پڑھو اور پھر کہا جمعہ میں سورہ کہب پڑھو پھر کہا جمعرات میں یہ پڑھو پھر کہا نگاہوں کی حفاظت کے لیے یہ پڑھو اور پھر کہا دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے یہ پڑھو پھر کہا اسی میں سارا وقت لگ جائے گا نہ اللہ تبارک تعالی کسی انسان کو اس کے بس سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے ہم میں ہمت کرنے کا حوصلہ اگر ہو راستہ اللہ تعالی پیدا کرتا ہے ایک کوری والا صبح سے شام تک پتھر پھوڑتا ہے ایند ڈھوتا ہے اور رات میں میستری سے یا اپنے ایجوان سے ڈیڑھ سو پونے دو سو روپئے لے کر جاتا ہے اور ایک انجینئر کمپیوٹر پر بیٹھ کر ماؤس کو کلک کرتا ہے سافٹ ویئر کو اوکے کرتا ہے اور اس کے ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے پک جاتے ہیں میرا اللہ ایک سیکنڈ کے اندر ایک منٹ کے اندر دو لاکھ کی برکت دے سکتا ہے اور میرا اللہ دن بھر کام کروا کر ڈیڑھ سو روپے بھی دلوا سکتا ہے حوصلہ صلاحیت آدمی کے اندر ہونی چاہیے اور اس کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے وہ بیٹھ کر ڈینگے اڑاتا رہے اللہ سے دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے یا اللہ فاطمہ جیسی بیٹیا دے دے حسن حسین جیسا بیٹا دے دے اور ایک نمبر کا ہجڑا ہو اور شادی کے نام سے بھاگتا ہو تو سو زندگیاں اسے مل جائیں وہ جو ہے بچے نہیں پیدا کر سکے گا ایک آدمی صرف جو ہے کہتا ہے میں مجاہد بنوں گا میں غازی بنوں گا ملا عمر زندہ باد حضرت اسامہ زندہ آباد نہ اسلامی لباس آیا نہ چہرے پر سنت آئی نہ حلال و حرام کی تمیز آئی یہ اللہ کے ساتھ مذاق یہ اللہ کے ساتھ بٹا ہے ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے مشرق کی طرف بڑھا دے وہ دعا کرتا ہے وہ وظیفہ پڑتا ہے دعا بھی اپنی جگہ صحیح ہے وظیفہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے قرآن کی تلاوت بھی اپنی جگہ صحیح ہے سلاط الحاجت بھی اپنی جگہ صحیح ہے لیکن بھاگتا ہے مشرق کی طرف ٹکٹ لیا اس نے بامبئی کا اور ٹرین میں بیٹھتا ہے مدراس کے اور دو رکعت سلاط الحاجت پڑھتا ہے یہ منہ اور مسور کی دال کہ آپ فلسطین جائیں گے آپ کشمیر جائیں گے آپ عراق جائیں گے بیوی کی غلامی کا تو گلے سے نہیں نکل سکا اور بچوں کے حدیث پہنانے کی فرصت آپ کو نہ ہو سکی ٹی وی کے سامنے سے نگاہ نہیں ہٹ سکی یہ اللہ کے ساتھ ٹھٹا ہے اللہ کے ساتھ مذاق ہے آنکھوں کی حفاظت کوئی ناممکن نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کو سات محلوں کے دروازوں کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایک پر تالا دو پر تالا پانچ پر تالا سات پر تالا دنیا کی عقل کیا یہ کہہ سکتی ہے کہ ایک تالا ہو سکتا ہے کھل جا سم سم کہنے سے کھل جائے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھے یہ تو سات تالے تھے لیکن ہمارے یوسف علیہ سلاط وسلام کو دیکھو اپنی عصمت اپنی عفت اپنی پاک دامنی پر جب ڈاکے ڈال رہی تھی حضرت زلیخا اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا و نفت حمد بھی ہی وہ بھی کہ دونوں طرف آگ بھڑک چکی تھی یہ آگ کا بھڑکنا ایک فطری بات ہے ایک فطری بات ہے یہ قطب کی بھی آگ بھڑکے گی یہ عبدال کی آگ بھی بھڑکے گی گو سے آزم آ جائیں ان کی آگ بھی بھڑکے گی خواجہ اجمیری آئے ان کی آگ بھی بھڑکے گی حضرت تھانوی آئے ان کی آگ بھی بھڑکے گی حضرت مولانا الیاس صاحب آئے ان کی بھی آگ بھڑکے گی حضرت انعام الحسن صاحب آئے ان کی آگ بھڑکے گی جب حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کی آنکھ بھڑک گئی اور قرآن نے کہا ولاقد ہمت بھی کہ کے زلیخا کے دل میں برا ارادہ آ چکا تھا وہ ہما بھی اور حضرت یوسف کا دل بھی اس طرف جا چکا تھا یہ دل کا جانا بری بات نہیں ہے کہ ہم اگر راستے پر چلتے ہو کوئی اسپرے مار کر اچھے کپڑے پہن کر اپنے حسن کو نکھار کر آئے اور یوں کہے کہ میرا دل مائل نہیں ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ کوئی تو تیسری دنیا کی مخلوق ہے مرد ہوگا عورت کی طرف دل مائل ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا دل مائل ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی مفسر کہتا اگر کوئی عالم کہتا اگر کوئی مفتی کہتا اگر کوئی علامہ کہتا اگر کسی تنظیم اور سربراہ اور جمیعت و جماعت اور کسی دارلوم کا جو ہے وہ محتمین کہتا ہم فٹ بال کے کک کی طرح اس کے قول کو اڑا دیتے اس کے نظریے کو اڑا دیتے دماغ خراب ہے پیغمبر کے بارے میں اتنی گندی بات کہتے ہو کلام پاک کا تیرواں پارہ اور سورہ یوسف میرا اللہ جو یوسف کو بھی پیدا کیا میرا اللہ جس نے زلیخا کو بھی پیدا کیا مرد عورت کو پیدا کیا ان کی طبیعتوں کو پیدا کیا ان کے میلان کو ان کے رجحان کو ان کی شہوت کی آگ کو بھڑگایا اس اللہ نے کلام پاک میں فرمایا حمد بھی کہ حضرت زلیخا نے بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارادہ کر لیا اور انہوں نے ان کے بارے میں ارادہ کر لیا لیکن پیغمبر ارادہ تو کر سکتا ہے لولا ارآٰ برحانہ ربی پیغمبروں کی عصمت عفت اور پاک دامنی کی عبادت ہم کرتے ہیں اللہ پرواتے ہیں جب وہ پلنگ پر پڑے اور خدا نہ کرے دل میں خیال گزرا تو اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ ہی سلا تو سلام کو چھت کے اندر دیکھا کہ شہادت کی انگلی دانت میں دبائے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں گویا اے میرے بیٹے یوسف تجھے بہت چاہتا تھا آج کے دن کے لیے تو پیدا ہوا یہ حرکت کرنے کے لیے سات دروازے بند ہیں کہتے ہیں کہ وہ بھاگنے لگے یہ کون سی عقل کہتی ہے کہ دروازوں پر تالے ہیں اور سات دروازے ہیں اور دربار شاہ مصر کا ہے اور مصر کی ملکہ کا ہے پھر کہاں سے تالے کھلیں گے پھر کہاں سے بھاگنے کا موقع ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے آدمی حتل ساتھ اپنی تو کوشش کرے ہم نے کیا کوشش کی ان نگاہوں کی حفاظت کے لیے کبھی ہم نے دعا بھی کی کبھی ہم نے سلاط الحاجت پڑی پاخانے کی جگہ کا دمبل ستانے لگا وہاں کی خارش ستانے لگی بیوی کے تاکے نہیں سکے اللہ صحت دے دے اللہ صحت دے دے اور جو نگاہ زنا کے تیر بن کر ہماری ماں اور بہنوں پر برس رہے ہیں اور جو نگاہ قتل جو ہے سم میں قاتل ہے ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال صالحہ کا جا ہم نے اس کو کبھی سمجھا بھی نہیں ہم نے کبھی اس کی کوشش بھی نہیں کی حضرت یونس علیہ سلاۃ وسلام تین راتوں تک مچھلی کے پیٹ میں رہے رات تاریخی سمندر کی گہرائی تاریخی مچھلی کا پیٹ تاریخی لیکن قرآن کہتا ہے کہ فنا دا فض ظلمات انہوں نے وہاں اس مشکل سے نکلنے کے لیے کیا ظاہری طور پر کوئی راستہ تھا وہاں سے باہر نکلنے کا آدمی سمندر ہی سے نہیں کود سکتا یہ تو مچھلی کے پیٹ میں تھے مچھلی کے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کی مدد طلب کی فنا دا فض ظلمات تاریکیوں کے اندر رات کی سمندر کی گہرائی کی مچھلی کے پیٹ کی پھر ظلمات ظلم ظلما کہتے ہیں ایک تاریخی اور ظلمات کہتے ہیں عربی میں تین سے بڑھ کر تاریخیاں ہوں دو سے بڑھ کر تاریکیاں ہوں تو ان اندھیروں میں بھی اللہ کو یاد کیا ظاہری اعتبار سے آج سگنل میں آپ اپنی گاڑی کھڑائیں نگاہوں کی حفاظت مشکل ہے دائیں طرف ایک پوسٹر گندا کہ ایک رنڈی اپنی چولی کے ہک کھولے ہوئے وہ کسی زانی کے حوالے ہو رہی ہے اور ایک جو ہے کال سینٹر کی ملازمہ پوری جو ہے فرانس کی پرفیوم کے ساتھ آپ کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے کون کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے لیکن کوشش ہم نے کیا کی ہے کوشش ہم نے کیا کی ہے یہ تو ہوتا ہے کہ میں اعلان ہو میں نے کہا وقت کا قطب وقت کا ابدال وقت کا شیخ الحدیث بچ نہیں سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وما ابر رہی نفسی میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا ہم اور آپ اس زمانے کے اندر چاٹنگ کے زمانے میں گندی عورتوں کے زمانے میں بے حیائی کے زمانے میں ہم کیا ضمانت دیں گے ہم اپنے ایمان کی اپنے سجدوں کی اپنے تلاوت کی اپنے حج کی اپنے عمرے کی ہم ضمانت نہیں دے سکتے آنکھ کی کیا زمانت دیں گے کوشش تو کیجیے گا یہ حدیث پاک میں آخا نے فرمایا پہلی نگاہ جب عورت کی مرد پر اور مرد کی عورت پر پڑتی ہے اور وہ اللہ سے ڈر کر اپنی نگاہ کو موڑ لیتا ہے آخا نے فرمایا ہم اس کو ایک ہلاوت دیں گے اللہ کہتے ہیں اسے آخرت میں جو اجر ملے گا سو ملے گا لیکن دنیا کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ ایمانی لذت اور ایمانی ہلاوت دیں گے کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات یہ تو ایسا ہوا کہ ایک خوبصورت لڑکی پورے بناؤ سگار کے ساتھ جا رہی ہے حدیث تو کہتی ہے کہ اپنے نگاہ پڑھنے پر آپ نے روک لیا تو ہم ہلاوت دیں گے لذت دیں گے تحفہ دیں گے گفٹ دیں گے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دل رو رہا ہے اگر دیکھ لیتے تو ذرا کمر کا ناپ کا ذرا پاخانے کی جگہ کا جو ہے حصے کا پتہ چل جاتا ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب دعوت برقا تو منع فرماتے ہیں یقیناً تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کسی سین کو دیکھ کر حسینہ کو دیکھ کر اور بیوٹی پارلر سے نکلی ہوئی بندریا کو دیکھ کر آپ اپنی نگاہوں کو روکیں گے یقیناً تکلیف ہے لیکن فرماتے ہیں کہ دو قسم کی تکلیفیں ہیں ایک چونٹی کاٹنے کی تکلیف ہے اور یہ اجدے کی ڈسنے کی تکلیف ہے فرماتے ہیں ان حسیناؤں کو جو اپنے پیٹ کے اندر پیشاب پاخانہ حید و نفاس کی گندگی رکھتی ہیں ناک کان کے اندر میل رکھتی ہیں اور جسم کے اندر بدبودار پسینہ رکھتی ہیں ان سے آپ نے حدیث کو سامنے رکھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے نگاہ کی حفاظت کر لی تو آپ میں چونٹی کی کاٹ سے بچ گئے آپ وہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس حسینہ کو دیکھتا اس لڑکی کو دیکھتا اس کنڈکٹرنی کو دیکھتا اس ٹوٹی کو دیکھتا اس بھنگن کو دیکھتا یقیناً تکلیف لیکن یہ تکلیف چونٹی کے کاٹنے کے برابر اور وہ جو آخرت کی تکلیف ہے وہ اجدے کی تکلیف ہے اور اس کے بعد انسان پر خدا کی لانت اللہ کی جو ہے لانت کا تو اور ہزاروں قسم کی بیماریاں دل کمزور ہو جانا مردانیت ختم ہو جانا اور اس کی منی کا پتلا ہو جانا اپنی عورت کے لائق نہ رہنا یہ سام اور اجدے کی تکلیف ہے یہ چونٹی کے کاٹ سے اگر وہ محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سام کے اجدے کے چمن سے اور اس کے ڈسنے سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھ کر اسے ایمان کی ہلاوت اور ایمان کی چاشنی اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرحمت فرماتے ہیں مشکل کوئی کام نہیں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے صرف حضرت یونس علیہ السلام کی پکار کو نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنا چاہا تو اللہ نے صرف حضرت یوسف ہی کو نہیں بچایا بلکہ جو بھی راہ یوسفی کے اندر چلے گا جو بھی حضرت یونس کے طریقے کو اپنائے گا قرآن کہتا ہے جب ہم نہ حضرت یونس کی پکار کو سنا ہم نے انہیں تکلیف سے نجات دی آگے یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اللہ فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے مومنوں کو ہم اسی طریقے سے نجات دیتے رہیں گے نجات کا ملنا کوئی مشکل کام نہیں حوصلے کی ہمت کی جرت کی بہادری کی جب جو ہے مجنون اپنی لیلا کے لیے پہاڑ پھوڑ کر دودھ کی نہر لگا نکالنے کا حوصلہ کر سکتا ہے شری فرحات کی کہانیوں میں لیلا مجنو کے کہانیوں کے اندر ہیرا رانجا کی کہانی کے اندر قربانیوں کے تذکرے ملتے ہیں ہم حور پانے کے لیے اور جنت پانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آج کے تعلیم کا جو ماحول ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے برباد کر کے رکھ دیا ہے اور لارڈ مکالے جو انگریزوں کی دور حکومت کے اندر اس نے ہندوستان کے کالجز اور ہندوستان کی تعلیم اور ایجوکیشن کا اس نے سلیبس بنایا تھا لارڈ نکالے مر کر قبر کے کیڑے اسے چاٹ چکے ہوں گے لارڈ مکالے خدا کے جہنم کے اندر لہو اور پیک کو چاٹ رہا ہوگا لیکن لاٹ مکالے کی ایک بات آج جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب وہ سلیبس ہندوستان کے اندر دیا بڑے افسوس کی بات یہ ہے ساٹھ سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ہندوستان تو آزاد ہو گیا لیکن ہندوستان کا عدالت کا نظام ہندوستان کے تھانوں کا نظام ہندوستان کے کچہریوں کا نظام اور ہندوستان کے ایجوکیشن کا نظام انگریزوں کا دیا ہوا ہے آج انگریزوں کے دیے ہوئے قانون کے تحت عدالتوں کے اندر فیصلے ہوتے ہیں آج کالجوں کے اندر اسکولوں کے اندر لاٹ مکالے کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس ظالم نے ایک بڑی خطرناک بات کہی تھی اس نے کہا تھا کہ میری تعلیم سے اگر کوئی عیسائی نہ بنے تو نہ بنے انگریز نہ بنے تو نہ بنے یہودی نہ بنے تو نہ بنے نصارہ نہ بنے تو نہ بنے کافر دیر چمار مشرق نہ بنے تو نہ بنے لیکن اتنا ضرور ہے کہ لارڈ مکالے نے کہا میرا سلیبس میرا ایجوکیشن سسٹم کسی مسلمان کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیتا آج یہ کالجوں کے ڈسے ہوئے یونیورسٹیوں کے ڈسے ہوئے آج آکسفورڈ یونیورسٹی کے ڈسے ہوئے ان کے سامنے ملاؤں کی تقریر کرا دو انہیں سال نکلوا دو انہیں چلا نکلوا دو ان کو جو ہے کسی وقت کے اختاب اور ابدال کی مجلس میں لے کر جاؤ کچھ ہو نہ ہو لاڈ نکالے نے کہا تھا کہ یہ مسلمان تو نہیں رہیں گے کتنے لوگ امام کے پیچھے تابع امام کے کہہ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن جورو کی بات سن کر نہ ان سے کوئی رابطہ ہے اگر جورو ایک گھنٹے کے لیے کروٹ بدل کر سو جائے پیر دبانے لگیں گے اور پھر اس کی خدمت کرنے لگیں گے لیکن امام جائے بھاڑ میں عالم جائے بھاڑ میں آج یہ بیان یہ واضح نصیحت آج یہ دین کی تعلیمات آج یہ اسلام کے مسائل آج کیوں ان کو اجنبی لگتے ہیں یہ سب اسی کا دیا ہوا سسٹم ہے کہ وہ ٹوپی تو دے دیا ہے لیکن ہیٹ کی محبت کو وہ دل سے نہیں نکالا ہے اس نے برخا تو دے دیا ہے لیکن بے حیائی کے جراثیم اس نے عورتوں کے خون سے نہیں نکالے ہیں اس نے داڑھی اور شریر عبادہ تو دے دیا ہے لیکن اسلام کی عظمت اسلام کی غیرت اسلام کا جذب جہاد اسلام کا جذب شہادت اور اسلام پر مر مٹنے کی صلاحیتیں اس نے چھین لی ہیں آج نمازی تو نظر آتے ہیں نماز کی روح نظر نہیں آتی آج مساجد تو نظر آتے ہیں مساجد کی تسکین نظر نہیں آتی آج چہرے باشرہ نظر آتے ہیں لیکن اندر وہ کھوکھلے نظر آتے ہیں یہ کالجوں کے ڈسے ہوئے یہ اسکولوں کے ڈسے ہوئے اور یہ عیسائی کانوینٹوں کے ڈسے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے کعبے میں جا کر خدا کے کعبے کا خلاف پھاڑ کر یہ اپنا کفن بنا لے یہ زمزم میں ڈبکی لگا لے یہ قرآن کے اوراف کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لے اس ظالم نے ایسا سسٹم رکھا ایسا سسٹم اس نے جو ہے ہندوستان کے اندر رکھا نماز تو نظر آتی ہے روزہ نظر آتا ہے سب میں اللہ کی قسم کھا کر مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ ایسے ہزاروں لوگ صدقہ بھی کرتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں شادیاں بھی کرتے ہیں بیت المال کو دان بھی دیتے ہیں مسجد کے گمبد مینارے تو بناتے ہیں ایمان کیا ہے جس کو آخا نے فرمایا کہ چوٹ کے ساتھ سختی کے ساتھ کہو رضی تو ربا کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا بل اسلامی دینا اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مان لیا کہاں اللہ کو رب مانتے ہیں ہم کہاں اسلام کو دین مانتے ہیں عورت کا مسئلہ آیا بچوں کا مسئلہ آیا سماج کا مسئلہ آیا سوسائٹی کا مسئلہ آیا خاندان کا مسئلہ آیا قبیلے کا مسئلہ آیا ذرا ذرا سی بات پر کیا اسلام کا قتل عام نہیں ہو رہا ہے کیا نبی کی سنتوں کے جنازے نہیں نکل رہے ہیں ہے زندگی میں نماز ہے عورت کے جسم پر برقع ہے صبح شام جو ہے وظائف کی کتاب ہزب البحر ہزب العظم مومن کا ہتھیار لیکن دل ہے دماغ ہے کہ وہ سوچ انگریزی ہے وہ سوچ عیسائی ہے اور حضرت جو ہے مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ایک مرتبہ میں کہیں سفر میں تھا مسجد کے اندر جنازہ آیا تو مجھے ارجنٹ جانا تھا جنازہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا مسافر تھا میری گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ تھا لہذا میں باہر گیا جنازوں کی سفید بن چکی تھی ایک جو ہے جینٹل مین جو آج مر رہے ہو تم ڈونیشن دے کر جو جتنا بڑا امیر ہے جو جتنا بڑا دولت مند ہے اور جو جتنا بڑا پیسہ والا ہے اتنے بڑے فادر کی اسکول کے اندر اتنے بڑے یہودی اور عیسائی کانوٹوں کے اندر داخل کر کر وہ شان پتی کر رہا ہے کہ میری بیٹی ایسا اسکٹ پہنتی ہے کہ گلی کے کتے بھی اس کی شرمگاہ کا نظارہ کرتے ہیں میرے گھر کے اندر ایجوکیشن ہے اس امت کا مسئلہ اس قوم کا مسئلہ اور نبی کی امت کا مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا ہے کہ بھائی اس قوم کے اندر جاہی ہیں اس قوم کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے اس قوم کے اندر تعلیم نہیں ہے یقیناً اس قوم کے کے اندر تعلیم کا نہ ہونا بھی ایک سبب ہے لیکن سب کچھ یہی نہیں ہے بلکہ آج جو رجحان کانوٹوں کی طرف ہو رہا ہے وہ کیا مسلم معاشرے کو تباہ کر دیا سوچ بدل دی لارڈ مکالے نے جو بات کہی عیسائی ہم نے ہم چرچ کو نہیں جاتے اتوار کو ہم جمعہ مسجد کو آتے ہیں ہم بلی نہیں چڑھاتے کسی جو ہے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہم بقرعید کے اندر جانور کی قربانی دیتے ہیں ہم کاشی مترا اور بنارس کو نہیں جاتے بلکہ ہم ہی کی طرف جاتے ہیں سب کچھ کو کرتے ہیں رسم اذا رہ گئی روح بلالی نہ رہی آج اس روح بلالی کو پانے کے لیے جذبہ جہاد کی ضرورت ہے جس شہادت کی ضرورت ہے جماعت پرستی جمعیت پرستی شخصیت پرستی اور بزرگ پرستی جو ہے بتوں کی پرستی سے نکل کر وزربت سلامی ہی الجہاد جو اسلام کی کوہان ہے اسلام کی چوٹی ہے جہاد اس کی رسی کو واتسیم تسیم اللہ اللہ کی رسی کو جب تک مضبوطی سے ہم تھامیں گے نہیں اللہ کی قسم کامیابی نہیں مل سکتی حضرت مولانا الشا صاحب رحمت اللہ علیہ خاص طور سے عام جاہلوں کے مقابلے کے اندر جو ڈرائیور ہے جو ٹیکسی ڈرائیور ہے آٹو ڈرائیور ہے لاری ڈرائیور ہے فٹ پاتھ پر چڈی بریان بیچتا ہے کیلا بیچتا ہے فروٹ بیچتا ہے رمضان میں سموسے بیچتا ہے اور وہ کہیں جو ہے سیلس مین ہے گوشت کی دکان میں چپل کی دکان میں ہمیں ان کے بارے میں کوئی صدمہ نہیں یہ پیغام دنیا کے ان لاٹ نکالے کے دسے ہوئے ان زہریلے سانپوں تک پہنچا دو لاٹ نکالے کے بچھو کے دن مارے ہوئے یہ ایجوکیشن یہ تعلیم یافتہ جو اپنے آپ کو لائر کہتے ہیں اپنے آپ کو بی اے بی کام کی ڈگری رکھنے والے کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر اور لیکچرار کہتے ہیں خطرہ ان ظالموں سے ہے خطرہ ان دسے ہوئے لوگوں سے ہے حضرت مولانا نے فرمایا ایک جینٹل مین جو ان کالجوں کا لاٹ نکالے کی تعلیم کا ڈسا ہوا تھا وہ ادھر سے سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا حضرت نے سمجھا کہ آپس کی رساکشی ہوتی ہے آپس کی دشمنی ہوتی ہے شاید کسی دشمن کا جنازہ ہو کہ باوجود جنازہ تیار ہونے کے فرض نماز پڑھنے کے باوجود یہ جنازہ نہیں پڑتا ہے حضرت نے پوچھا یہ کسی دشمن کا جنازہ ہے کہنے لگے معاف کیجیے گا میرے ابا حضور کا جنازہ ہے شریعت تو کہتی ہے کہ وارث باپ اگر مر جائے بیٹا نماز جنازہ پڑھائے بیوی مر جائے خاوین پڑھائے چھوٹا بھائی مر جائے بڑا بھائی پڑھائے اسی لیے جب ہم جمعہ پڑھاتے ہیں متولی کے باپ اور صدر اور چودھری کے دادا سے اجازت نہیں لیتے وہ آئے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو پھر وہ اپنا جانے لیکن جنازہ پڑھاتے وقت اجازت اس لیے لی جاتی ہے کہ جنازے کے اندر وارث ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اجازت کے بغیر امام اگر جنازہ پڑھا دے تو وارث کو حق ہوتا ہے کہ امام کے پڑھائے ہوئے جنازہ کو فص کر دے اور خود کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے تو یہ وارث کا حق ہوتا ہے یہ حق تو دور کی بات وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا حضرت نے کہا کوئی دشمن کہنے لگا دشمن نہیں بلکہ میرے ابا حضور ہیں فرمانے لگے ابا حضور سے اتنا ناتا توڑ لیا نا جی ہم نے سنا ہے کہ مسجدوں کے اندر جوتے اور چپل چوری ہو جاتے ہیں اس لیے میں فوراً نماز پڑھ کر آ گیا میرے جو جوتے ہیں وہ امپورٹڈ جوتے ہیں جوتوں کے بدلے میں باپ کے نماز جنازہ کو ٹھکانے لگا دیا یہ لاٹ نکالے کی تعلیم کے ڈسے ہوئے کتے کمینے جو باپ جس کو جنت کا دروازہ بتایا گیا وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی ایک رنڈی نما عورت کے خاطر کتنے ماں کے دل کو دکھ پہنچاتے ہیں اور باپ کے دل کو دکھ پہنچاتے ہیں ہم کسی امریکی بش ٹونی بلیر کی بات نہیں کرتے ان کا حسب و نصب عیسائیت اور یہودیت پر جا کر ختم ہوتا ہوگا تسلیمہ نسرین کسی کافر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئی سلمان رشدی کسی بھیڑ چمار کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا میں قسم کھا کر کہتا ہوں آج گھر گھر کے اندر سلمان رشدی ہے آج گھر گھر کے اندر تسلیمہ نسرین ہے سلمان رشدی چماروں کافروں مشرقوں کے گھرانے میں اور کافر کے نطفے سے یہودی کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا سلمان رشدی کو سلمان رشدی بننے پر مجبور لاڈ نکالنے کی تعلیم نے کیا انہیں جو ہے کانوٹوں کی تعلیم نے اسے مجبور کیا اسی عیسائی مشنری نے اس کے سوچ کو بدل کر رکھ دیا تسلیمہ نسرین کسی کافرات چمارن عورت کے رحم مادر کے اندر پلی رہی تھی خاندان مسلمان تھا بلکہ علماء کا خاندان تھا لیکن اس کے باوجود آخا کی عورتوں کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی پر اس کی انگلی اٹھنے لگی اس کو اس ایجوکیشن سسٹم نے تباہ کر دیا برباد کر دیا اس محلے کا رہنے والا ایک بچہ انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا جوتی پر رکھو انگلینڈ کی تعلیم کو اور پیشاب کے قطروں پر رکھو ڈالر کو اور وہاں کے جو ہے کرنسی کو اور وہاں کے یورو کرنسی کو میرا اللہ نے ماؤں کے پیٹ کے اندر جو لکھ دیا ہے دنیا کی کوئی طاقت ایک دانہ آپ کو نہیں بڑھا سکتی اور دنیا کی پوری بادشاہت آپ کے گون کے ایک قطرہ پانی کو کب نہیں کر سکتی لانت ہے ان مسلمانوں پر جو امریکہ کے بیت الخلا صاف کرتے ہیں اور لانت کے مستحق ہیں وہ کمینے اور وہ کتے جو ان عیسائیوں کے کتوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان کو غسل دیتے ہیں ان کے شراب کے برتن دھوتے ہیں دولت آنی جانی چیز ہے ماں کی مامتا آپ کی محبت اولاد کی شفقت اور بیوی کا سکون اور راحت سب کچھ قربان کر کر یہ دولت کے پجاری یہ مال کے پجاری ان کو کہہ دو ان کو کہہ دو پیشاب کی نوک پر وہاں کے یورو کرنسی کو اور وہاں کے ڈالر پر موت کر آ جائیں پیشاب کر کے آ جائیں ماں کی مامتا ہمارے لیے کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے باپ کی محبت باپ کی شفقت باپ کا وہ چہرہ دیکھنا کہ جس چہرے کو دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب ملتا ہے ہم ان جو ہے جرمنی کی اور اس جو ہے یو اے کی اور اس برطانیہ کی ملازمت پر پیشاف کرنا نہیں چاہتے ہمیں بچوں کا پیار چاہیے ہمیں ماں کا دلار چاہیے ہمیں باپ کے شفقت کا سایہ چاہیے ہم جب نکلتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے کتنا پیارا منظر ہوتا ہے ہمارے دادا ساتھ ہوتے ہیں ہمارے نانا ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ابو ساتھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہمارے دادا بھیا ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ماما چاچا اور ہمارے چھوٹے بڑے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ آسمان کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے یہاں نکلے بیوی کے آنکھ سے آنسو کے قطرے نکلے اجی میری اما کی یاد آ رہی ہے میرے بچے کی یاد آ رہی ہے اب بیوی کا غلام جورو کا غلام اس بیوی کو دیکھ کر آنسو کے ٹپ ٹپ ٹپ قطرے ابھی کیا بناؤں گی کیا کروں ماں سے دور رہ کر کیا خاک بناؤں چلو رات میں جو بچا تھا اس کو کھا لیں گے گئے مجبوراً دو ڈبکیاں مارے آ کر سو گئے نہ عید کی لذت نہ رمضان کی حلاوت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں مسلمان کی سعادت میں سے ہیں اپنی جگہ نوکری پانا اور اپنے گھر کی وسط اور اپنے گھر کی کشادگی اور پھر آقا نے فرمایا اپنے بچوں کی موجودگی یہ جو ہے تین عظیم الشان نعمتیں ہیں ایک صاحب یہاں دیکھنے میں دیندار گھرانے کے انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے یہ ایجوکیشن سسٹم اور یہ تعلیم کا نظام کس طریقے سے روحانیت کو ختم کر دیتا ہے آج جاہلوں کا طبقہ کمزوروں کا طبقہ نان ایجوکیٹڈ لوگوں کا طبقہ جو علماء سے جڑتا ہے جو سلحا سے جڑتا ہے جو اطکلا سے جڑتا ہے یہاں پہلی سب سے لے کر یہاں جو ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں ڈگری ہولڈر آپ کو دو فیصد ملیں گے کیوں ان کو اس لاٹ نکالے کے پیشاب کے قطروں پر ناز ہے اس کے پاخانے کے ٹکڑوں پر اس کی ڈگریوں پر ان کو ناز ہے وہ سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کھول کر انگلیاں چلائیں گے ہمیں قرآن کی تفسیر مل جائے گی رات کے اندر ایک باہ کے اندر اپنی بیوی کو لے کر کس مارتے ہوئے دامے ہاتھ کے اندر کوئی اسلامک ویژن کا پرچہ اور کوئی اسلامک لٹریچر کو پڑھیں گے ہمیں وضو کا مسئلہ مل جائے گا یہ سب جو ہے اس کے دسے ہوئے لوگ ہیں یہ بیچارہ اچھا خاصا دیندار تھا لیکن اب کی مرتبہ جو آیا یہاں کے معذنوں کو اس نے کہا کہ ہم آپ کو تحفہ دیتے ہیں بن مٹھی میں اس نے وہ تحفہ دیا میرے اللہ کی قسم اگر وہ انگلینڈ کی کسی سگنل کے اندر وہاں کے فقیر کو دے گا امریکہ کے کسی چوراہے پر کسی بھکاری کو دے گا اور ایسا تو ہم تحفے کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ موزنوں کا مقام اس کی نگاہ کے اندر کیا آ گیا بڑی مشکل سے بڑی آؤ بھگت کر کر عظمت بتا کر مڑوڑ کر جو جیب میں رکھا دو سو روپے جیب کے اندر تھے یہ وہ دو سو روپے ہم نہیں کہتے دو سو روپے بہت بڑی قیمت ہے لیکن وہاں کی تعلیم اور وہاں کا سسٹم اور وہاں کا ماحول یہودی اور عیسائیت نے اس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا میں نے آپ کو بتایا ہمارے جو ہے کرم فرما ایک جو ہے سمر کلاس کے اختتام کے موقع پر گئے جلسہ ہو رہا تھا مسجد کے اندر لیکن ایک بڑے اس کے حال سے مسجد کے کئی حالت نیچے کا حال ہے دائیں بائیں حال ہے یہاں کون آئیں گے جو لاڈ نکالے کی تعلیم کے ڈسے ہوئے وہ بے عزتی سمجھیں گے پہلی سب میں بیٹھ کیا حضرت کے پاس بیٹھنا حدیث میں آتا ہے فرشتے نام لکھتے ہیں سب یہاں دروازوں پر کھڑے ہو کر فرشتے نام لکھتے ہیں لیکن ان کو اپنی ڈگریوں پر ناک یہاں مسجد میں آتے ہوئے ان کی ناک کٹ جاتی ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا تھانے دار یہ سی پی ڈی سی پی کڑمت رشوت خور خون کے قطرے قطرے کے اندر مسلمانوں کی دشمنی ہو دو سار یس سار نو سار جب تک وہ چیر پر اپنے پاخانے کی جگہ نہیں رکھے گا اس وقت تک تعظیم کے ساتھ کھڑے رہیں گے خدا کا عذاب اور خدا کی فٹکار اور خدا کی لا لانت کہ جب تم نے علماء کی قدردانی نہیں کی تم نے جب مسجد کا اکرام نہیں کیا مسجد کا احترام نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں ہم کسی ملا کی تقریر کو کیا سنیں گے کسی مولوی کی تقریر کو کیا سنیں گے وہ جب ہجڑا کہے گا کیا ہمیں برا نہیں لگے گا جب ہمیں جورو کا غلام کہے گا کیا برا نہیں لگے گا پتا لگے گا ایک وقت میں وعدہ کروں گا انشاءاللہ کہ میں آپ کو جموں کی جیلوں کے اندر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے مجاہدوں کے ساتھ جو سلوک روا کیا جاتا ہے ایک کا عزو دوسرے کے منہ کے اندر داخل کر کر جہاد کو گالیاں دینے ماں بہنوں کی گالیاں دینے کے لیے جو بات کہی جاتی ہے رات کا سوکھا ہوا بن کا ٹکڑا اس پر یہ فوجی کتے پیشاب کر کر پاخانہ لگا کر جب کھانے پر مجبور کرتے ہوں گے ایسے ظالموں کے سامنے ایسے افسروں کے سامنے ایسے حرام زادوں کی آؤ بھگت ان کو کیا پتا بلال کے نائب کا مقام کیا ہوتا ہے ان کو کیا پتا کہ ممبر کی قیمت کیا ہوتی ہے ان کو کیا پتا محراب کی قیمت کیا ہوتی ہے بیت الخلا کے اندر پانی اٹک گیا مودم صاحب کیا جی مدن صاحب بلال کا نائب بیت الخلا صاف کرنے کے لیے آتا ہے آج موزن سہن صاف کرنے کے لیے آتا ہے اگر تو کر دیتا تیری ناک کٹ جاتی قصور تیرا نہیں ہے قصور لاٹ نکالے کی اس ایجوکیشن سسٹم کا ہے جس نے تجھے تباہ کر دیا برباد کر دیا تو کعبے کے اینٹوں سے اپنا محل بنا لے تو کعبے کے غلاف سے میرے نبی کے روزے کے غلاف سے تو اپنا کفن بنا لے تو دن رات اوڑھنا بچھونا کلام پاک کے اوراق کو پک بنا لے تو ہر رمضان عمرہ کرنے چلا جا ہر حج کے سیزن کے اندر اپنی ماں کی انگلیاں پکڑ کر تو طواف کرا لے یہ لکھ کر رکھ لے مجھ سے جنت تو دور جنت کی ہوا تجھے نہیں آ سکتی میرا اللہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے ان اللہ لا الى ولا الى الاسور اللہ تیرے ظاہر اور اعمال کو دیکھ کر نہیں بلکہ باطن کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا جب یہ مجلس ختم ہوئی تو حضرت مولانا جو ہمارے دوست ہیں میری ان سے ملاقات ہے اور بہت شفقت کا معاملہ کرتے ہیں بیانوں کو بڑے شوق سے سنتے ہیں انہوں نے کہا فرمایا کہ جا کر دیکھا ایک داڑھی والے عالم نما شخص ہیں دعا ختم ہوئی الیک سلیک ہوا پوچھا حضرت کس بات پر اتنا دھاڑے مار کر رو رہے ہیں فرمایا میں عالم بھی ہوں اور میرے پانچ بچے تھے ان پانچ بچوں میں چار بچوں کو حافظ قرآن اور عالمیت کے لیے میں نے لگا دیا ان میں ایک بچہ بڑا ذہین تھا میں نے سوچا ایک کو تو میں دنیا کے ایجوکیشن کے لیے لاڈ نکالے کے پیشاب کے قطروں کے لیے پاخانوں کے ٹکڑوں کے پیچھے لگا دوں تاکہ یہ انجینئر اور ڈاکٹر بن کر وہ اسلام کی خدمات انجام دے سکیں اس راستے سے ہر چیز اپنا اثر جو ہے دیتی ہے یہاں آپ بیٹھے ہیں میری شولہ بیانی اور میری جو ہے بیان کے رفتار سے آپ متاثر ہو نہ ہو لیکن میرا مزاج قدرتی طور سے آپ کو جو ہے مل جائے گا اس مجلس کی برکتیں اس صحبت کی برکتیں انوار و رحمتوں سے ضرور آپ متصف ہوں گے لاکھ ان کی نیتیں باپ کی ہے اور تھی لیکن جب یہاں پر اس نے ڈگریاں پائی تو جیسے اس جو ہے بیچارے نے جو ڈینٹسٹ ڈاکٹر کا کورس کر رہا تھا پتہ نہیں ملازمت کر رہا ہے وہ آیا بھی تو ملا نہیں وہ گیا بھی تو ملا نہیں مجھے ملنے نہ ملنے سے ہم کسی کے ہدیے اور کسی کے تحفے تحائف کی طرف اللہ نے اتنا غنی بنایا اور اتنا اللہ نے مستغنی بنایا کہ اب نہ کسی بلڈنگ کی طرف نہ کسی دینار کی طرف نہ کسی درہم کی طرف اب ہماری نگاہ جاتی ہی نہیں ہے اللہ نے بزرگوں کی دعا سے لیکن ایک ادب ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی اللہ والوں سے ملے اپنے امام سے ملے دعائیں کروائیں ترقی کی یہ سب چیزیں یہ سب اسی ایجوکیشن کا نتیجہ بڑی ڈگریاں ملی اور ملنے کے بعد جب وہ برطانیہ گئے اور امریکہ گئے تو جب یہ خط وہ زمانہ ٹیلی فون کا عام نہیں تھا خط و کتابت ہوتی تھی تو ایک مرتبہ بیٹے صاحب نے ابا حضور کو جو ابا عالم تھا جو ابا جس کے چہرے کو دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب ملتا تھا کہا کہ آپ مجھے خط نہ لکھیجیے گا خط لکھنے سے مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے تعلیم کے اندر فرق آتا ہے پھر رو رو کر باپ نے خط لکھا اس کے بعد بیٹے نے کہا اب رو کر لکھے یا خون سے لکھے اب یہ سمجھیے گا کہ آپ کا خطوں میں پڑھنے والا نہیں خط و کتابت کا سلسلہ بند ہو گیا اور اس پر میں نے زمانے کو کہنا کیا کہ زمانہ طوفان میل کی طرح جا رہا ہے مڑ کر دیکھو بچپنا مڑ کر دیکھو جوانی مڑ کر دیکھو رمضان مڑ کر دیکھو حج کا سیزن بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ زمانہ کس کے ساتھ وفا کیا جو اس کے ساتھ وفا کرے گا زمانہ بدل گیا حالات بدل گئے باپ اور ماں کو بیٹے کی یاد ستائی تو پھر اس کے بعد اس کی تلاش شروع ہوئی جب تلاش شروع ہوئی تو پتہ لگا بامبئی کے ایک بہت بڑی ہاسپٹل کے اندر بہت بڑے سرجن کا پوسٹ اور دنیا کے چنندہ سرجنوں کے اندر جو ہارٹ کا آپریشن جو نازک ہوتا ہے ان میں اس کا شمار ہے آنکھوں پر جو ہے پھر وہ دھندلا پن ختم ہو گیا چہرے پر مسکراہٹ لوٹ کر آ گئی اپنی ماں کو لے کر وہ جب ہاسپٹل پہنچے کہا کہ یہ تصویر آپ جانتے ہیں بچپنے کی تصویریں تھی ہاں اس سے ملتی جلتی ایک تصویر ہے لیکن جو آپ نام بتا رہے ہیں وہ نام نہیں ہے اب اس کا نام ڈیوڈ ہے کہا ہم ڈیوڈ سے ملنا چاہتے ہیں گئے اور جانے کے بعد بیٹا میرے یہ کہہ کر جو بڑے رکیے گا رکیے گا ہاں، یہ کہہ کر ناک پر اس نے کپڑا رکھ لیا اور اس نے نیپکین رکھ لی ہاں بدبو آتی ہے باس آتی ہے اور آپ وہیں پر رہیے گا بیٹا یاد ہے میں نے تجھے کتنی مشکل سے پالا تھا قرض لیا تھا تیری ڈگری کے لیے میں نے کتنی محنتیں کی تھی اور آج تو مجھے انکار کرتا ہے زیادہ بات کرے تو فون کر کر میں پولیس کو بلاؤں گا اور یہاں کے سیکورٹی گارڈ کے ذریعے سے کے دے کر نکال دوں گا کہتے ہیں اسی کو یاد کر کر کر میں رو رہا تھا کہ کاش چار بچوں کے ساتھ اس بچے کو میں مدرسے کے اندر لگا دیتا آج یہ دن میری ماں کو میری بیوی کو دیکھنا نہ پڑتا اور مجھے دیکھنا نہ پڑتا کہ بیٹے نے اس ایجوکیشن اور اس کانوینٹ کے عذاب کی وجہ سے اس زہر کی وجہ سے باپ کو انکار کرنا سے باپ کو ماننے سے وہ انکار کر بیٹھا پروفیسر عبد الحمید یہ اسلامک ایجوکیشن اور Islamic board Aligarh Muslim University کے یہ پروفیسر ہیں جب یہ طلبا کا انٹرویو لیتے ہیں داخلہ انٹرنس ایگزام لیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی تھی بتیس جو ہے امیدواروں میں بتیس تھرٹی ٹو کینڈیڈیٹ کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا میراج النساء فرماتے ہیں آئی تو ایک مسلمان ہے مسلمان کا مسلمان کی طرف دل مائل ہوتا ہے فرماتے ہیں میں بھی پروفیسر عبد الحمید ہوں اور آپ کا نام میراج ہے چلو ہم انٹرنس ایگزام کے تعلق سے اور پھر داخلہ امتحان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے ہم آپ کو اعلیٰ نمبرات پر پاس کر دیں گے اس میراج النساء جو اسٹوڈنٹ تھی اور جو کینڈیڈیٹ تھی امیدوار تھی اس داخلہ امتحان کی اس نے کہا بتائیے کہا نبی کی وسلم کی زندگی کے اندر ایک عجیب و ہر واقعہ عجیب و غریب ہے ہر موجزہ عجیب و غریب ہے لیکن ایک موجزہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب بھی ہے اور آپ کے نام سے وہ موجزہ ملتا جلتا ہے میراج النساء نام ہے اور وہ کہہ دیتی کہ میرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے صاف کہا پروفیسر صاحب اپنی ڈیوٹی کو انجام دیجئے مذہب مذہب کو لات ماریے گا میں کچھ نہیں جانتی کہ نبی کیا ہے نبی کی زندگی کیا ہے یہ سب صرف اسی کا زہر ہے آج اسی زہر کی وجہ سے جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا گیا اسی زہر کی وجہ سے آج قرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام قرت رکھ دیا آج اسی زہر کی وجہ سے اچھائی برائی لگتی ہے اور برائی اچھائی لگتی ہے ایک آدمی حرام زادگی کرتے ہوئے اپنی شادی کے اندر نت نئے قسم کے آئٹم رکھتا ہے اس نے چکن کباب رکھا تو اس نے مٹن کباب رکھا اس نے دہی کی جو ہے چٹنی رکھی تو اس نے پودینے کی چٹنی رکھی اس نے قوالی رکھی تو اس نے کیبرے ڈانس رکھا ایک کتا جو مذہب کی تعلیمات سے اور جمعہ کے بیانات سے اور علماء کرام کے خانخواہوں سے جس کی وابستگی نہیں ہوتی وہ کتا جب نکلتا ہے موچ پر تاؤ دیتے ہوئے سیدھے ہاتھ کے اندر سگریٹ اور دامے ہاتھ کے اندر لیفٹ ہینڈ کے اندر کوک اور پیپسی کو چڑھاتے ہوئے ماشاء اللہ بھائی سیٹ صاحب نے کیا دعوت کی ہے ماشاء اللہ کیا پراک دلی سے کام لیا ہے اس سیٹ صاحب کے خاندان کے اندر اس سیٹ صاحب کے پریوار کے اندر وہ بیوائے جو انجیکشن کے لیے قیمت نہ چکا کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئی اور وہ یتیم اور وہ بے سہارا جن کو جو ہے تعلیم پانے کے لیے پیسہ نہ ہو کر غیروں کے کتے اور غیروں کے گھروں کے رکھ والے اور واچمین بن گئے آج سوچ بدل چکی ہے آج معیار بدل چکا ہے آج جو ہے ہمارا سمجھنے کا انداز بدل چکا ہے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا میں زندہ رہوں تو یاد رکھنا میں مر کر چلا جاؤں تو یاد رکھنا کہ ایک دن وہ ہوگا کہ غزوہ ہند بپا ہوگا میرے آقا نے ترمیزی شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہندوستان کے اندر جہاد ہوگا اور جب جہاد ہوگا کلیمت اللہ ہوگا ایک ایک کفر کا ایوان ختم ہوگا ایک ایک باطل کا ایوان ختم ہوگا اور جس دن میرے ملا عمر اور میرے اسامہ کی حکومت اس سرزمین کے اندر اس کا پرچم لہرائے گا یہاں کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پرچم ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ نکالے کے پیشاب کے قطرے چاٹنے والے اور پاخانے پر ٹوٹ پڑنے والے یہ بے عزت ہو جائیں گے عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث اور فقہ حنفی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے لائر کالا کوٹ پہن کر نہیں ہری پگڑی لگا کر سفید امامہ لگا کر وہ شیروانی پہن کر عرب کا ابا پہن کر خبا پہن کر قرآن و حدیث کے مطابق جب فیصلے ہوں گے یہ لکھ کر رکھ لو پارلیمنٹ ہاؤس کے ممبر آف پارلیمنٹ سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر آپ کے کاؤنسلر تک انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ جس طریقے سے انگریز نے دلی سے میرٹ تک ہر درخت کے اندر ہمارے علماء کو سولی پر لٹکا دیا ایک ایک ظالم سولی پر لٹکے گا پانی مانگے گا پانی نہیں ملے گا ایک ایک رشوت خور ایک ایک حرام خور جس نے ہمارے مجاہدوں کو تکلیف دی ہمارے علماء کو تکلیف دی اور وہ ظالم جنہوں نے رضوان نامی شخص کو وہاں مراد آباد اور نجیب آباد کے جو ہے تھانے کے اندر جس کی داڑھی کو منڈایا اور جنہوں نے عشرت کا انکاؤنٹر کیا اور جنہوں نے فرضی انکاؤنٹر کے نام پر ہمارے مسلمانوں کا لہو بہایا انشاءاللہ ہم یا ہماری نسلیں دیکھیں گی کہ ایک ایک آدمی ہمارے پیشاب کے قطروں کی بھیک مانگے گا آخا جھوٹ نہیں کہتے غزبۂ ہند بپا ہوگا غزبۂ ہند بپا ہوگا اور اس غزبۂ ہند میں شامل نہیں ہوں گے کون لاڈ نکالے کے ڈسے ہوئے کانوینٹ کے ڈسے ہوئے جماعت کے ڈسے ہوئے جمیت کے ڈسے ہوئے مسلک کے ڈسے ہوئے مکتب فکر کے ڈسے ہوئے میں دارال دیوبند کا فارغ جی قاسمی ہوں مجھے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں جماعت والا کہے گا میں جماعت کے اندر چلا لگایا سال لگایا ہمارے علماء نے کہا یہی جہاد ہے یہی شہادت ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں جمیت والے کہیں گے ہم نے قیدیوں کو آزاد کرایا ہم نے ٹاٹا پوٹا والوں کو جہل سے نکالا یہی ہمارا جہاد کیا کم تھا اور کالجیں کھولنے والے اور کھول کر دولت اور روپیوں کا انبار لگانے والے اور تجارت کرنے والے اور ایجوکیشن کی ڈگریاں جو ہے بیچنے والے کہیں گے ہم نے ہندوستان کے اندر کالجوں کو کھولا ایجوکیشن کو عام کیا میڈیکل کالج کو آئی ٹی کالج یہ کیا ہندوستان کے اندر جہاد سے کم تھا سب اپنے اپنے مکتب فکر کو پکڑ کر جہاد کہیں گے منافق پیچھے رہ جائیں گے آخا نے جب بلایا تھا میدان جہاد کے لیے تو ہزار نکلے تھے لیکن تین سو راستے کے اندر یہ کہا تھا ان تنا اورا وہ ہی ابھی اورا ایدون اللہ فرارا حضرت عیسا بلائیں گے تو یہ جمیت والے یہ جماعت والے یہ دیون کے پجاری یہ رضا خانی کے پجاری یہ مکتب فکر کے پجاری یہ جھنڈوں کے پجاری جنہوں نے جہاد کو بدنام کیا تھا اپنے مکتب فکر کو جہاد کا نام دیا تھا سب یہی کہیں گے ان تنا اورا ہمارے گھر خالی ہے میرا اللہ کہتا ہے کہ نماز منافق پڑھ سکتا ہے روزہ منافق رکھ سکتا ہے اور زکات منافق دے سکتا ہے مسجد منافق تعمیر کر سکتا ہے اور جو ہے مدرسہ دان دے سکتا ہے مدرسے کو زمین منافق صرف ایک کام نہیں کر سکتا وہ کام یہ ہے کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا یہ سب اپنے اپنی جمیتوں کا جماعتوں کا مسلمانوں غور کرو جب نماز کہا جاتا ہے فجر کی کیا دو فجر الگ الگ ہیں مکے میں ڈیڑھ رکعت پڑھائی جاتی ہے آپ کے علاقے میں اڑھائی رکعت پڑھائی جاتی پوری دنیا میں ایک فجر ہے پوری دنیا میں ایک زہر ہے پوری دنیا میں رمضان کا ایک روزہ ہے پوری دنیا میں ٹو پوائنٹ فائیو زکات نکالی جاتی ہے ارے وہ اختلاف چھوڑو نماز کے اندر کا رفیدین دین کرنا نہیں کرنا ہاتھ اوپر باندھنا نیچے با... یہ چھوڑو گولی مارو سب جنتی ہیں رفیدین دین کرنے والا بھی جنتی ہے رفیدین دین نہ کرنے والا بھی جنتی ہے آمین بل جہر والا بھی جنتی ہے آمین بسر والا بھی جنتی ہے ارے چھوڑو لیکن جو اعمال ہیں بنیادی ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا اللہ ایک ہے ہمارا نبی ایک ہے جب نماز ہم کہیں گے تو بے نمازی کے دل میں بھی کیا تصور کہ فجر کی دو رکاتے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہے اور ایک بے نمازی شرابی زانی بدکار اس سے کہو رمضان کا روزہ اس کا تصور کہ میری بیوی شہری میں اٹھتی ہوگی روٹی پکاتی ہوگی افطاری کھجور لاتی ہوگی سموسہ لاتی ہوگی تصور ہوتا نہیں ہوتا روزے کا لیکن یہ کیا غضب ہے دماغ کو کتے نے چاٹ لیا پاگل خانے میں جا کر ایڈمٹ ہو جاؤ یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد سلاد کے معنی دعا کے سلاد کے معنی ذکر کے سلاد کے معنی درود کے میں نے جا کر یہ عالم کو طالب علم کو بلایا بھیا حیال سلاح کہہ کر مؤذن نے بلایا ہے نماز کے لیے آ جاؤ اس نے کہا کہ نہ میری سلاد تو ہو گئی میں نے کہا ابھی تو ڈیڑھ بجا نہیں اور زہر کی نماز ہوئی نہیں تیری نماز کیسے ہوئی سلاد درود کو کہتے ہیں میں نے درود پڑھ لیا میری سلاد ہو گئی سلاد ذکر کو کہتے ہیں میں نے ذکر کر لیا میری جو ہے نماز ہو گئی سلاد تلاوت کو کہتے ہیں کیا دنیا اسے مانے گی نہیں مانے گی سلاد اسی کیفیت کے ساتھ اسی ادائیگی کے ساتھ اسی وقت پڑھنے کو سلاد کہتے ہیں جس طریقے سے آخا نے کہا سلو کما رہی تمونی اسلی کہ نماز ویسی پڑھو جیسا تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا تو جہاد ایسا کرو جیسا تم نے مجھے بدر کے اندر سے وہ سالار بنتا ہوا دیکھا جیسا تم نے مجھے خیبر کو فتح کرتے ہوئے دیکھا جیسا ملک تم نے مجھے تبو کے اندر دیکھا جیسا کہ تم نے مجھے غزبات کے اندر دیکھا اور جیسا کہ تم نے وہ ہماری یہ بدل جاتا ہے سب ایک ہے مرد مانا بولے تو ایک عورت بولے تو ایک بچہ بولے تو ایک دنیاوی تعلیم بولے تو ایک ڈاکٹر بولے تو ایک اور جہاد جماعت پہ جانا بھی جہاد بھی مطلب کھولنا بھی جہاد بھی ویاگرا گولی دینا اور مرد بانے کے عزو کو کھڑانا یہ بھی جہاد بھی ٹوپی ڈالنا بھی جہاد بھی میری جو روح سے میں ڈر کر جو جی یہ بھی جہاد یہ کئی سے الگ ہوتا ہے جب نماز ایک ہے روزہ ایک ہے زکات ایک ہے قرآن ایک ہے یہ کمینے ہے یہ دو کے بعد ہے اللہ کے لیے ان سے بچو دیکھو ایک بیوی کے سامنے دو مرد رہتے ہیں ایک اس میں اپنا خامین رہتا ہے اور ایک اس کا دھگڑ رہتا ہے جان بوجھ کر یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں اس کا عاشق کتا دھگڑ رہتا ہے شوہر کے انکار کے دو طریقے ہیں اگر شریف بیوی یوں کہتی ہے عجیب بہت گالیاں دیتا ہے ظالم شراب پی کر ستاتا ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتا ہے کھانے کھانے کو ترساتا ہے کھانا پوچھوں جوتا وہ خامن کی موجودگی میں خامن کا انکار کرتی ہے تو ٹھیک ہے چلو کوئی عذر بھی ہے کہ ستاتا ہے بیچارہ لیکن خامن نیک ہے شریف ہے خامن کی موجودگی میں دھگڑ کو زانی کو عاشق کتے کو کہتی ہے ارے تو نہیں انہیں میرا شوہر یہ بہت بڑا ظلم ہے جہاد نہ کرو ہجڑے بن کر جہاد نہ کرو میرا اللہ محتاج ہے تمہارے جہاد کا میرا اللہ نے حفاظت لی ہے دین کی حفاظت جو ہے حفاظت کی نبی کی عصمت عفت پاک دامنی کی حفاظت کی قرآن کے اور آپ جل رہے تھے تم نے کیا کیا گانوں کے اندر خدا کے نام کا استعمال ہو رہا تھا تمہاری دکان بند ہوئی ڈینمارک ڈنمارک کے اندر کارٹون بن رہے تھے تمہارا کیا بگڑا تمہارے کان پر جو رہے گی کارٹون بن رہے تھے فلم کے تم نے کیا کیا یہودی کتوں نے فلموں کے اندر غلطت کو ڈالا گولی سے قرآن کو بھونا قرآن کے اور آگ سے جو ہے جلنے کی جو ہے بو آتی رہی تم نے کیا کیا جب سینیا کے اندر تیرہ بارہ سال کی لڑکی کو ان یہودی کتوں نے ان کے مادر رحم کے اندر اپنے متفع سے اپنی اولاد کو جن تمہارے محتاج نہیں نہ میرا محتاج ہے فلسطین نہ ایران تو سینا ہی الجہاد میرے اللہ نے فرمایا اس کی کوہان جو ہے وہ جہاد ہے دیکھو ہمالیہ کی جو کوہان ہے پہاڑ پر ہر کوئی چڑھ نہیں سکتا چڑھنے کی پریکٹس ہوتی ہے سو جاتے ہیں تو تین آدمی اس کے کونے تک جاتے ہیں جہاد اسلام کی کوہان ہے تم جمیت میں تم جماعت میں تم جوبندیت میں تم جھنڈوں میں تم فاتحہ میں تم رضا خانیت میں تم چادروں کے چکر میں مزاروں کی چادر میں مزاروں کی طباف میں گیارہویں کے دیہوں میں مرتے رہو کل تو بھی لیکن میرے اللہ کے اسلام کے اس کوہان تک پہنچنے والے ہمالیہ چوٹی کو سر کرنے والے اب تک کتنے ہیں دنیا کے اندر اس کوہان کو سر کرنے والے اللہ کے بندے ہیں جو بہت کم تعداد کے اندر ہیں تو ایک تو یہ میں دیومن کو کہہ دوں یہی جہاد ہے تو ایسا ہے کہ کوئی عورت اپنے خامن کا انکار کر کر جھگڑ کو سینے سے لگا رہی ہے کوئی جماعت کو کہے کوئی مکتب فکر کو کہے کوئی گیارہویں بارہویں کو کہے کوئی مسجد مسجد کی تعمیر اپنی جگہ پر اور مدرسے کی تعمیر اپنی جگہ پر دان دینا صدقہ کرنا خیرات کرنا اپنی جگہ پر لیکن کوئی مسلمان میں نے آپ کو بتایا کہ ستر پر تین فرقے صرف ایک فرقہ جنتی مسلمانوں مسلمانوں اس تعصب کے دور کے اندر اس عصبیت کے دور کے اندر اس پوجا کے دور کے اندر اللہ کے واسطے اسبیت کے چشمے کو دو منٹ کے لیے ذرا نکال کر سوچو کون سی جماعت ہے کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ کا نرالا سلوک ہے میں جاتا ہوں گاڑی لے کر میں علامہ میں مفتی میں مقرر برابر کے ڈھیر چمار میری جیب کو چک کرتے ہیں وہ چکی کی طرح چور کی طرح ایئرپورٹ کے اندر سیکورٹی گارڈ ایسا لگتا ہے کہ میری عزت پر پرچے اڑائے جا رہے ہیں کوئی بھی عزت نہیں ہے اور جب جاتے ہیں سگنل کھلتا نہیں ہے ٹرافک جام نہیں ہوتا ہے پلا جاتا ہے امیر پلا لیکن جب صدر جمہوریہ آئے پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے وزیر اعظم آئے ٹرافک جام ہو جاتی ہے راستے کھل جاتے ہیں اور پولیس والے پہرے میں لگ جاتے ہیں سیکورٹی لگ جاتی ہے وہ کون ہے جن کے لیے میرا اللہ خصوصی سیکورٹی لگا رہا ہے وہ کون سی جماعت ہے دیوبند کی جماعت وہ جماعت کی جماعت وہ جو ہے رضا خانی جماعت وہ اسلامی جماعت اور وہ بریلیوں کی جماعت وہ کون سی جماعت ہے اللہ پیار کرتا ہے ہم مچھر کو تین مرتبہ انگلی اٹھائے نماز میں اللہ کہے نماز دوہرا رہے خون نکلے اللہ فرماتا ہے وضو ٹوٹ گیا یا وضو کر گیا لیکن یہ جماعت کے اندر کھڑے ہو کر نماز کے اندر کھڑے ہو کر کلاشن کفو سے اور اے کے فارٹی سیون سے دشمن کا سر قلم کر رہے ہیں مچھر اڑائے تو نماز جا رہی ہے مکھی ہٹائے تو نماز جا رہی ہے تین مرتبہ سے زیادہ کھجائے نماز جا رہی ہے عمل کثیر سے لیکن کیا بات ہے کہ خصوصی مراد اسے دے رہی ہے کہ تو دشمن کا سر بھی اٹھا دے ہم تین قدم سے آگے نہیں بڑھ سکتے وہ ایک رکعت پڑھ کر فجر کی دو رکعت ایک جماعت پڑھی پڑھ کر چلی گئی دوسری جماعت آئی پھر پہلی رکعت پڑھی پھر وہ آئے دوسری یہ کیا ہے یہ کیا ہے کہ خصوصی رعایتیں دی گئی میں مروں آپ مروں کتا بھی سنتا نہیں لیکن وہ جامع شہادت نوش کرے آسمان کے فرشتے آ کر لڑائی کرتے ہیں میں رو لے جاؤں گا میں رو لے جاؤں گا نہ کتب کے بارے میں نہ ہاؤس کے بارے میں نہ دال کے بارے میں نہ ولی کے بارے میں نہ شیخ الحدیث کے بارے میں نہ مفسر کے بارے میں بلکہ نہ صدیق کے بارے میں نہ فاروق کے بارے میں نہ عثمان کے بارے میں نہ حیدر کے بارے میں نہ علی کے بارے میں نہ سمیہ کے بارے میں نہ زمیرہ کے بارے میں نہ عائشہ صدیقہ اور خطیجہ کے بارے میں وہ شہید جس کو علی بے پڑھنا نہیں آتا وہ شہید جس نے پہلا رمضان پایا روزہ نہیں رکھا وہ شہید جس نے نماز پائی نماز کا وقت نہیں ملا اللہ کے راستے میں گیا تو فرشتے کہتے ہیں نہ اس کی زندگی کے اندر نماز نہ روزہ نہ تلاوت نہ حج نہ عمرہ ارے کچھ تو بات ہے کہ جس جماعت سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں تم نے اس کے جسم میں روح ڈالا نہ اللہ نہ ہم نے نہیں ڈالا تم نے نکالا نہ اللہ آپ کے حکم سے نکلی جب تم ڈالنے والے نہیں نکالنے والے نہیں ڈالنے والا میں نکالنے والا میرے حکم سے تو پھر جاؤ میں اپنے ہاتھوں میں عزت کے ساتھ اس کی روح کو عرش تک لے جاؤں گا ارے تم اگر پیغمبر مر جائے وما محمد اللہ رسول من قبل رسول افعیم ماتا او تیلا قرآن کھولو چارواں پارا محمد من جملہ نبیوں کے ایک نبی تھے من جملہ رسولوں کے ایک رسول تھے اگر وہ مر جائے جائیں افائی ماتا اور خطیلا یا شہید کر جائیں تو کیا تم بدل جاؤ گے ان کا میتون وہ میتون یہ بھی مرنے والے ہیں وہ بھی مرنے والے ہیں یہ بھی پردہ کرنے والے وہ بھی پردہ کرنے والے پیغمبر کو کہا گیا پردہ کرنے والا لیکن جس نے جامع شہادت کو نوش کیا کلام پاک کا دوسرا پارا ولا تخل اللہ امباد اللہ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے والے کو مردہ بھی نہ کہو پیغمبر کو کہا ان کا میتھ میتو پیغمبر کو کہا امام المبیا کو کہا سعید المبیا کو کہا افعیم ماتا او قطیلا کہ اگر مر جائے شہید کا ہو جائے لیکن اس کو کہا یہ وہ جماعت ہے شہدا کی یہ وہ جماعت ہے مجاہدوں کی جس کو آخان نے فرمایا کہ الجہاد ماضی منز یوم القیامہ کہ جہاد قیامت تک رہے گا اس کے ساتھ یہ رعایتیں کسی جماعت کی دین نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے دین نماز کے اندر چل کر جانا نماز کے اندر خون کا بہ جانا نماز کے اندر کلاشن کو جلانا نماز کی ایک ایک رکاس پڑھنا بلکہ یہ لوگ جب گئے وہاں پر اور ان کو پانی نہیں ملا ارے مٹا ہی تو تم میرے پیارے تم میرے مہمان مارو مٹی پر دو مار تمہیں وضو کا ثواب ملے گا مجاہدوں کے جوتوں کے صدقے میں ہمیں تیم ملا ہے کچھ تو ایسی رعایت کیا پیغمبر کو کی گئی پیغمبر اگر نماز پڑھے اور خون نکل جائے پیغمبر نماز پڑھے اے کے فارٹی سیون چلائیں پیغمبر نماز پڑھے تین مرتبہ مکھی کو ہٹا لیں چار قدم چل کر جائیں کیا بات ہے آپ دیکھیں تو آپ کیا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان ستر پر تین فرقوں میں صرف ایک ہی فرقہ ہے اللہ کو اس فرقے سے خصوصی پیار ہے خصوصی لاڑ ہے یہ جب جاتے ہیں ٹرافک جام ہو جاتا ہے یہ جاتے ہیں پھول برسائے جاتے ہیں یہ جاتے ہیں ہر انسان کے خون میں بدبو دسویں محرم کا عشورے کو یہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں نا شیا لوگ گلی میں نہیں جا پائیں گے ہمارے خون میں سڑان اور بدبو لیکن اللہ نے ان کے خون کے اندر ان کے لہو کے اندر خوشبو کو پیدا کیا کشمیر کے اندر جب جو ہے کسی وجہ سے کھودا جاتا ہے پایا کھودا جاتا ہے درخت لگائے جاتے ہیں اور اتفاق سے کسی شہید کی لاش مبارک آ جاتی ہے ہاتھ ایسے ہے گولی کی جگہ ہاتھ ہٹایا جاتا ہے تو تازہ خوشبودار خون نکلتا ہے یہ کیا ہے معاملہ یہ دیوبندی مکتب فکر کی بات ہے تبلیغی مکتب فکر یہ کیا کچھ اور معاملہ ہے جس کو حدیث کے اندر بتایا گیا آپ جس جماعت سے جس تحریک سے اور جس تنظیم سے جڑے رہیں جڑے رہیں لیکن جذبہ جہاد نہیں ہوگا جذبہ شہادت نہیں ہوگا اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ دل کے اندر نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہی اسپرٹ آخا نے پیدا فرمائی حضرات صحابہ کرام کے اندر حضرات صحابیات کے اندر اور کافر جن نعمتوں سے محروم ہے ان میں اس نعمت سے بھی محروم ہے کہ کافر کے پاس جہاد نہیں ہے کافر کے پاس شہادت نہیں ہے کافر کے پاس شہادت کی لذتیں نہیں ہیں کافر کے پاس خرید و بند کے اندر جو سوبتیں جو ایک مجاہد جھیلتا ہے اس کی لذتیں نہیں ہیں کافر کے لیے مجاہدوں کے لیے آسمان کا جو دسترخوان لایا جاتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک مجاہد جو ہے تہاڑ جیل کے اندر تھے کرن بیدی اس کی جیلر تھی سپریڈنٹ تھی اس نے کہا ان مولویوں ملاؤں اور ان دہشت گردوں کا کھانا پانی بند کر دو ان کو دال دو اور ان کو چاول دو اور ان کے جو ہے خرمے ورمے بند کر دو گوشت بند کر دو ان کو ویجیٹیرین دو یہ بیچارے اللہ والے روزہ رکھا کرتے تھے افطاری کے اندر پھر تلنے کی جو ہے بو آئی اور گوشت کی بو آئی نان ویج کی خوشبو آئی کرن بیدی آئی اپنے عملے کے ساتھ اور اس نے اس کو ڈانٹا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کو پرندے کو گوشت اور ان لوگوں کو جو ہے بکرے کا گوشت نہ دی اب یہ کیسے چل رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے پورا پہرا لگایا کچھ بھی ہم نے ان کو نہیں دیا تو حضرت نے مسکرا کر جواب دیا کرن بیدی اگر تو نے زمین کے رزق کے دروازوں کو بند کر دی میرا رب آسمان کے دروازے کھول کر پرندہ آیا تھا ہمارے سلاخوں پر بیٹھا تھا اور خود پیش کر رہا تھا کہ میں افطاری کا سامان بننا چاہتا ہوں یہ کیا ہے معاملہ کسی جمیت کے ساتھ کسی جماعت کے ساتھ کسی تحریک کے ساتھ کسی شیخ الحدیث کے ساتھ کسی شیخ التفصیل کے ساتھ یہ سوچ ہے لاٹ مکالے کی کہ اس نے جہاد کو دہشت گردی کا نام دے دیا جہاد نعمت ہے شہادت نعمت ہے اللہ کے لیے الا کلیمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹانا نعمت ہے رام دیو بابا دلی میں گیا عورتوں کے کپڑے جو ہے پہن کر بھاگا لے بھاگا لیکن میں آپ کو بتاؤں افغانستان کی سرزمین کے اندر دس بیٹوں کی ایک اما جب ساتواں بیٹا آیا اور جب وہاں کے مجاہدوں نے کہا امی جان مبارک ہو کہ ساتواں بیٹا بھی اللہ نے قبول کر لیا ہے اس نے کہا کہ گولی کہاں لگی سینے پر لگی پیٹ پر لگی جب دیکھا گیا تو گولی پیٹ پر لگی فرمایا میرے رب کی قسم میرا دودھ اس نے نہیں پیا ہے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی پھر اس کے بعد جو بقیہ بیٹے تھے ان بیٹوں کو پیش کر کر اس خاتون میں جو انگریزی ناٹو حکومت کے ظلم اور تشدد کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس کے بعد دس بیٹوں کو پیش کر دیا اور اس کے بعد جب خامن آئے میاں محبت کرنے کے لیے ابھی ایک عورت کا اولاد سے تعلق زیادہ ہوتا ہے یا خامن سے پیار زیادہ ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اولاد کی محبت اور مامتا کے مقابلے میں خامل سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے جب میں قیامت کے دن دس شہید بیٹوں کی اما کہلوانا پسند کروں گی تو ایک شہید کی بیوہ بھی ہونا میں پسند کروں گی تم کیا کر رہے ہو نکلو یہاں سے جاؤ کہ جاؤ جاؤ ہماری ماں کی ابر لٹ رہی ہے ہماری بہنوں اور امت کی بیٹیوں کی اسمت عفت کو تار تار کیا جا رہا ہے ہمارے جو ہے اللہ والوں کو پاخانہ ملی غذا کھلائی جا رہی ہے ان پر ظلم اور ستم کے پہاڑ اور تم رات بناؤ گے نکلو میں تمہارا چہرہ اس وقت دیکھنا پسند کروں گی جب اللہ کے راستے کے اندر یہ چہرہ لہو لہان ہو گیا مذہب اسلام نے جہاں اگر ایک طرف حضرت بلال کے نقشے کو پیش کیا تو دوسری طرف حضرت سمیہ کو بھی پیش کیا ایک طرف حضرت خباب کو پیش کیا تو دوسری طرف حضرت زنیرہ کو بھی پیش کیا اور ایک طرف شریعت اسلام نے مذہب اسلام نے اسلام پر مر مٹنے والوں کو پیش کیا تو دوسری طرف حضرت آسیہ کو حضرت زکریہ کو پیش کیا کہ آرے سے چھیل دیا گیا تو شریعت نے پیش کیا ہمارے اسلام نے پیش کیا بی بی آسیہ کو کہ کیل ان کے جسموں میں ٹھونک کر ان کے جسموں پر بچھو کو ڈال دیا گیا ان کے جسم کو گوت کر اس کے اندر مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا اسلام کی تاریخ ان بہادر اور ان جو ہے جری اور ان شہیدوں کی ماں اور شہیدوں کی بیوی اور شہیدوں کی بہن عورتوں سے یہ تاریخ پر ہے جن کی گودوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا جن کی گودوں سے غوری پیدا ہوا جن کی گودوں سے محمد بن قاسم پیدا ہوا جن کی گودوں سے ٹیپو سلطان پیدا ہوا جن کی گودوں سے جو ہے وقت کے جری مجاہد اور غازی اور جامع شہادت نوش کرنے والے پیدا ہوئے یہ بھی جو ہے یہ تاریخ بانج نہیں ہوئی دس بچوں کو جامع شہادت کا پیالہ پلانے والی ماں اپنے شوہر اپنے خامن کو میدان میں جھوم دیا اور اس کے بعد جب دسترخان پر بیٹھی تاریخ کے لیے کہا بیٹے چلے گئے بھائی چلے گئے خامن چلا گیا تو عیش کرنے کے لیے ہے لیکن امیر المؤمنین ملا عمر مجھے اس حالت میں قبول نہیں کریں گے مردانہ کپڑے پہنے اور اپنے چہرے کو ڈھکا یہ میدان جہاد کے اندر بھی گئے تو فرشتوں کی نگاہ بھی ان پر نہیں پڑ سکی اپنی عفت اپنی عصمت اپنی پاک دامنی اپنی حیا کی وہ لاج رکھی کہ میدان جنگ کے اندر بھی انہوں نے اس کا خیال کیا ایک عورت میدان عہد کے اندر آئی حضرت صحابہ کرام نے کہا کس چیز نے تجھے مجبور کیا نکلنے پر جبکہ تیرا باپ مر چکا ہے تیرا بھائی مر چکا ہے تیرا بیٹا مر چکا ہے تیرا خامن مر چکا ہے اس عورت نے کہا ان تمام کے مرنے کا شہید ہونے کا غم نہیں میرے آقا کی خبر دو کافروں نے افواہ پھیلا دی آقا شہید ہو گئے آقا کی حیات کی خبر دی کہا آقا کی حیات سے میری زندگی کی رونق بڑھ گئی میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ایک صحابی نے پوچھا باپ مرا بیٹا مرا خامن مرا بھائی مرا ایک عورت جب گھر سے نکلتی ہے بے ساختہ ہو کر کپڑے اتار کر بے پردگی میں بغیر چپل کے نکل جاتی ہے تیرا چہرے پر پردہ تو اس نے جواب دیا اس نے جواب دیا شوہر ہی تو گیا تھا باپ بیٹا ہی تو گیا تھا بھائی تو گیا تھا میری غیرت ایمانی تو نہیں گئی تھی میری شرم تو نہیں گئی تھی میری حیا تو نہیں گئی تھی یہ وہ مائیں تھی جو میدان جنگ کے اندر اس طریقے سے آتی تھی کہ فرشتوں کو ان سے حیا آتا تھا اس خاتون نے اگر خاتون لبادے کے اندر میدان جنگ کے اندر آتی تو پھر میدان جنگ کے اندر ان کو ملا قبول نہیں کرتا امیر المؤمنین قبول نہیں کرتے مردانہ لباس پہن کر چہرے کو ڈھک کر میدان جہاد کے اندر وہ کارنامہ انجام دیا وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کی وجہ سے سفے الٹ گئی سفے پلٹ گئی اور بیسیوں کافروں کے سر قلم کیے پھر اس کے بعد اس نے جامع شہادت کو نوش کیا یہ اسلام کی جہاد کی وہ اسپرٹ ہے مسائل آپ کو اور مسجد میں مل سکتے ہیں خانخواہوں کے ذکر کے طریقے آپ کو اور ملا کے پاس مل سکتے ہیں آپ کو دن رات کے وظیفے کسی اور خطیب کے پاس مل سکتے ہیں آؤ ایمان مضبوط ہوگا آؤ جذب جہاد پیدا ہوگا آؤ جذب شہادت پیدا ہوگا آؤ دنیا کی نفرت دل سے نکلے گی عورت اولاد کی محبت کے جراثیم دل و دماغ سے نکلیں گے وہ لوگ جو ایک کے بعد سوا کے بعد ڈیڑھ کے بعد آتے ہیں اپنا پیشاب خود پینے والے اپنا پاخانہ خود کھانے والے نکالے کے جراثیم اڈے کے ڈسے ہوئے جو یہاں بیٹھنے کو مایوب سمجھتے ہیں تم اپنی آخرت اپنی اخبا تم جو ہے برباد کر رہے ہو ارے ایک کافر چمار کے سامنے جا کر ہاتھ باندھنا بے عزتی نبی کے نائب کے سامنے ممبر و محراب کے سامنے بیٹھنا پہلی سب میں بیٹھنا یہ عزت کا کام یہ شان کا کام یہ سینہ چوڑا کرنے کا کام میرے آقا نے فرمایا دو کام ایسے ہیں کہ اگر میری امت کو اس کا پتہ لگ جائے قرآن اندازی کرے گی چیٹیاں ڈالے گی ایک پہلی سب میں بیٹھنے اور دوسرے اذان دینے کا ثواب لیکن یہ لاٹ نکالے کے پیشاب پیے ہوئے ان جو ہے ملونوں کو کیا پتا ہے اس لیے آپ حساس طریقے پر اور برامن طریقے سے اور سوچ بچار کر آپ زندگی گزاریے گا حضرات جیسے کہ ہم نے کہا ہمارے کمیٹی والے وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رسم کے رواج کے پجاری ہوتے ہیں کہ ہر بیان میں دس منٹ بیس منٹ جیسے جماعت والے تشکیل کرتے ہیں حضرت بولش نہیں نا بولش نہیں نا ارے نبی وسلم کی ایک حدیث کافی ہے من بنا دلہ ہی مسجدہ بن اللہ بیتن جو ہے فی الجنہ جو مسجد کے لیے خدمت کرے گا اللہ جنت میں اس کا محل تیار کرے گا ارے مومن کے لیے حدیث کا ایک اشارہ کافی ہے جو اپنی لیلا کو پانا چاہتا ہے اس کی پرچھائی سے اور اس کی قبر کی بو سے وہ اپنی لیلا کو پہچان لیتا ہے جو جنت میں محل بنانا چاہتا ہو وہ کسی مقرر کی زور بیانی کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی کی پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک عاشق کو معشوقہ کے سامنے چھوڑ کر واگرا کھلانے حکیم صاحب کا حلوہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میرا نظریہ یہ ہے اور میری سمجھ یہ ہے یہاں آنے والے بڑے سمجھدار جذبے جہاد اور جذبے شہادت سے سرشار لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کہہ کر میں نہیں سمجھتا کہ وقت کو برباد کیا جائے بہرحال پھر بھی رسمی طور پر میں کہتا ہوں میں اس چیز کا میں جو ہے قائل نہیں ہوں کہ میں ایسی چیزیں کہہ کر پم کر کروا کر میں زبردستی چندہ دلواؤں آپ کو سمجھ میں آتا ہے اپنے مرحومین کے نام سے اپنے والدہ والد کے نام سے مسلح ایس ثواب کے لیے خریدیں جب تک یہ مسلح رہے گا قرآن ہوتا رہے گا ذکر ہوتا رہے گا آپ کو اجر ملے گا ثواب ملے گا کمال یہ نہیں کہ بیت الخلا میں ماربل لگائے کمال یہ نہیں شکرانے میں بردے کے اندر طرح طرح کے کھانے رکھے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے شادی کو آپ نے ماڈرن طریقے سے پیالس محل کے اندر انجام دیا ارے کمال یہ ہے کہ آپ نے ایک کافر جو سستی رقم کے اندر مسجد کی زمین دے رہا ہے اس کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لیا اگر یہاں آپ نے بچا لیا قیامت میں اللہ آپ کی لاج رکھ لے گا اور وہ حضرات جیسے کہ میں نے کہا پولینڈ میں امریکہ میں برطانیہ میں صرف سعودی عرب کے ایک صاحب نے ہمیں فون کیا کہ وہ جو ہے مسجد کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اور ساتھیوں میں تشکیل کریں گے یہ آنے والے مسلی چھوڑ کر فارین میں رہنے والے کرنسی کی تبدیلی سے بہت بڑا تعاون ہو جاتا ہے اپنے دوستوں کو تحریک دلا کر ترغیب دلا کر آپ تعاون کریں تو ہمیں مقامی بنگلور والوں سے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ہم آپ کے آداد و شمار اور آپ کی گنتی آپ کا ڈیٹا ہم جو ہے دیکھ رہے نیٹ میں ہم نے میٹر لگایا ہے اس میں پتا لگتا ہے کتنے لوگ پولینڈ امریکہ والے برطانیہ والے سعودی عرب والے دیکھ رہے ہیں بہرحال انڈیا ہی کے لوگ ہوں گے لیکن کرنسی تو وہاں کی کماتے ہوں گے اس لیے ان سے درخواست ہے جو بیان آن لائن سن رہے ہیں یا ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں گے خاص طور سے ہم جو ہے آپ ہم پر رحم کریں یہ جنگے کی تشکیل ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم جہاد کی تشکیل کرنے والے جانوں کی تشکیل کرنے والے ہم عورتوں میں سمیا زنیرا کی اور جو ہے ہم جو ہے حضرت خولا کی صفات پیدا کرنے والے ہم مردوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی ٹیپو کے جذبات اوری اور محمد بن قاسم کے جذبات یہ نوٹ جس کو دنیا اللہ نے ملون کہا یہ سکے جو پیشاب کے قطرے کو نہیں لگتے مجھے مجبور نہ کرو ان سکوں اور روپیوں کی تحریک کی طرف آپ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو اللہ کا گھر ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کرے گا اللہ غیروں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا ہمارے اس جو ہے لاڈ نکالے کے ایجوکیشن کی زہریلی اثرات کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگلے جمعہ ایک عورت جس نے لبادہ پہنا آمی کا اور جس نے لبادہ پہنا کہ عملیات کا اور تعویذ پلیتے کا اس نے مسلمانوں کو سور کا گوشت اس نے کھلایا اس نے پوجا پاٹ پر مجبور کیا اس نے ایک حمام کے اندر ننگے نوجوانوں لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ نہاون ڈالنے کے نام پر مجبور کیا یہ میں آپ کو اس تاریخ کے ساتھ اور حضرت زرخا ابن بنت عدی ایک بہت بڑی صحابیہ ہیں کہ یہ صحابیہ کہ جب جنگ صفین ہوئی حضرت علی اور حضرت معاویہ ان دونوں میں رضی اللہ تعالیٰ نما جو جنگ ہوئی تو حضرت علی کے جو جماعت تھا مجاہدوں کا دستہ تھا اس ایک عورت کی وجہ سے یہ پوری جماعت فتح اور کامرانی سے سرشار ہوئی کامیابی ہماری مقدر ہے ترکی کے اندر تیسری مرتبہ اسلامی جماعت نے ہیٹرک کے طور پر اس نے کامیابی پائی ہے اسلامی جماعت جس سے امریکہ جلتا ہے یہودی جلتے ہیں الحمدللہ ترکی کے الیکشن کے اندر تیسری مرتبہ بھی یہ اسلام پسند کٹر پسند جماعت الحمدللہ الیکشن کے اندر اس کی کامیابی ہوئی ہے میں آپ کو پھر بتاؤں گا امریکہ کے اندر یہودیت عیسائیت اور جتنے باطل فرقے ہیں اپنی موت آپ مر رہے ہیں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے برقع اپنایا جا رہا ہے سجدے ہو رہے ہیں اس تفصیلات کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نظروں کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں ایمانی حلاوت نصیب فرمائے اللہ ہمیں جذب ایمان اور جذب شہادت سے سرشار فرمائے آمین واقردان الحمد للہ رب العالمین